حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکہتر